حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار عمرے کیے تھے عمرہ حدیبیہ جس سے آپ کو واپس جانا پڑا تھا دوسرا وہ جو حزب اتفاق معاہدہ اگلے سال کیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار عمرے کیے تھے عمرہ حدیبیہ یعنی جس سے آپ کو واپس جانا پڑا تھا دوسرا وہ جو حزب اتفاق معاہدہ اگلے سال کیا تیسرا جعرانہ سے اور چوتھا جو آپ نے اپنے حج کے ساتھ ملا کر کیا سننے ابو دابود حدیث نمبر ایک ہزار نو سو ترانوے